جناب ابن اسحاق نے صاحب مقص کی وضاحت میں کہا اس سے مراد وہ شخص ہے جو اس کی راہ میں آنے جانے والے تاجروں اور دوسرے لوگوں سے ان کے مال کا دسواں حصہ لیتا ہو سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار نو سو اڑتیس